عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنخو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجور کے ساتھ ککڑی کھاتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوالیس یہ حدیث صحیح ہے